سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بس آپ نے مجھے فرمایا جب تو وضو کرے تو انگلیوں کا خلال کیا کر حدیث نمبر چھ سو ستاون مسند احمد